روزانہ ستر بار استغفار حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے فرمایا استغفار کرو ہم نے استغفار کیا فرمایا ستر مرتبہ پورا کرو ہم نے پورا کر دیا پھر فرمایا جو بھی بندہ یا بندی دن میں ستر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یعنی مغفرت طلب کرے اللہ تعالیٰ اس کے سات سو گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور برباد ہو اور برباد ہوا وہ بندہ یا بندی جو دن میں سات سو مرتبہ سے بھی زیادہ گناہ کرے یعنی ایسا عموماً نہیں ہوتا کہ کسی بندے کے گناہ سات سو تک پہنچ جائیں بس بندے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں عن انس مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی مسيره فقال استغفر الله اللہ فقال أتموها سبعين مرة فأتممناها فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد ولا امه يستغفر الله في يومه سبعين مره الا غفر الله له سبعمائه ذنب وقد خاب عبد او امه عمل في يوم وليله اكثر من سبعمائه ذنب